حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں دودھ پیش کیا گیا گیا جس میں پانی ملایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک آرابی صحابی تھے اور بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر آرابی صحابی کو عطا کیا اور فرمایا دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے پھر اس کے بعد کا دائیں طرف والا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچیس